اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خانے وال کے رہنما سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا صاحبزادہ عبد الماجد صدیقی صاحب کو تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا صاحبزادہ عبد الماجد صاحب الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه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 ہمارے بزرگ اور قائدین حضرت مولانا عزیز احمد صاحب دام برکات ملالیہ حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب دام برکات ملالیہ حضرت مولانا اللہ وساض صاحب دعوت برکات حضرت مولانا اسماعیل رشید آبادی صاحب دعوت برکات دیگر جتنے ہمارے اور آپ کے مشائق اور اکابرین تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ ان کے برکت سے ہمارے اور آپ کی حاضری کو بھی قبول فرما لیں تو میں اور آپ یقیناً خوش قسمت ہیں اور ہمارے اور آپ کی ہے ان حضرات کی پرمغز گفتگو ہم اور آپ سنتے رہے ختم نبوت کی نسبت سے اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کے اس مقام پہ جمع فرمایا ہے میں انتہائی مختصر سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ہر محنت کے ساتھ اگر قبولیت نصیب ہوگی تو اس کے اثرات یقیناً میرے اور آپ کی زندگی پر بھی اور دوسروں کی زندگی پہ بھی پڑیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو قبولیت پسندیدگی کو کہتے ہیں اور پسندیدگی عمومی طور پر ظاہری شکل اور ظاہری صفات کے بنیاد پہ آتی لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں بعض دفعہ ظاہری صفات میں کمی ہوگی ظاہری شکل میں بھی کمی ہوگی پھر بھی اسے قبولیت مل جائے گی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کھیلوں کے میدان میں کوئی پہلوان یا کھلاڑی اگر وہ کوئی اپنے فن کا مظاہرہ اچھے انداز سے کر دے تو لوگ انہیں کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور اگر دیکھا جائے کندھوں پہ اٹھا کے کے اس ساتھ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اگر ان کی شکل و دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے بظاہر شکل و صورت صفات میں کمی بھی ہوگی اور پھر بھی یہ قبولیت رسیب ہو جائے گی تو ایک بات تو ہم اور آپ یہ ذہن میں رکھیں اللہ نے میرے اور آپ کا انتخاب اتنے بڑی محنت اور اتنے بڑے کام کے لیے کیا ختم نبوت کے ساتھ اللہ نے مجھے آپ کو نسبت عطا فرمائی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو قبولیت کے لیے فکر مند رہنا ہوگا اللہ تو اسے قبولیت بھی عطا فرما ہاں اللہ جب قبول کرنے پہ آتا ہے دوستو ہم اور آپ روئے زمین پہ خوبصورت سرسبز پہاڑوں کو دیکھتے ہیں جس پہ سبزہ ہے سایہ ہے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری ہیں لیکن میرے رب کو اگر پسند آئے تو یا کوہ تور پسند آیا یا کوہ نور پسند آیا یا کوہ عہد پسند آیا جس پہ نہ سبزہ ہے نہ سایہ ہے نہ پانی کا نام و نشان ہے وہ خوش قسم کے پتھر ہیں لیکن ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی نصیب ہو جاتی اسی طریقے سے دنیا میں ہم اور آپ بہترین قسم کی بستیوں کے مناظر دیکھتے ہیں کشمیر کی بستی ضرب المثل بن چکی ہے لیکن جب میرے رب کے ہاں قبولیت پائی وادری زرع ان دبئی محرم اس بستی نے قبولیت پائی جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہیں اور پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے یہ قبولیت ایک الگ کیفیت یہ دل کی کیفیات کی بنیاد انسان کو حاصل ہوتی ہے مشہور واقعہ ہے ایک ماں باپ کے گھر ایک بچی کی پیدائش ہوئی جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا علامہ رومی اپنی مصنوعی شریف میں لکھتے ہیں ایسی کالی تھی جیسے رات کی طرح کالی اور سیاہ ماں باپ نے اس کا نام لیلا رکھ دیا لیلا لائل سے ہے یہ تو رات کی طرح کالی ہے اور ظاہری شکل صورت نہیں کوئی ظاہری صفات نہیں اگر پسندیدگی پائی تو اس نے مجنو کی نگاہوں میں ایسی پسندیدگی پالی کہ ایک موقع پہ مجنو کے سامنے خوبصورت حسین و ضمیر چہرے پیش کیے جاتے ہیں لیکن وہ مجنو پھر بھی اس لیلا کے چہرے سے ہٹ کے دوسروں کی طرف التفات نہیں کرتا ہے تو یہ قبولیت اور پسندیدگی یہ مسلمان کی دل کی کیفیات کی بنیاد پہ ہے انعامت اللہ اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پہ ہے اپنے اس مشن اور اپنے کاج اور کام میں اخلاص کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے یقین اگر ہم اور آپ دیکھیں تو میرے اور آپ سے تو وہ وہ مجنو اپنی محبت میں سچا نکلا آج میں اور آپ محبوب پیغمبر سے محبت کا دعویٰ یقیناً کرتے ہیں ان کی محبت کو اپنی دین کا سرمایہ اور بنیاد سمجھتے ہیں لیکن جب ان کے ناموں سے رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور مراعات اور یا کوئی اور ضروریات سامنے آتی ہیں پھر ہم اس سے اعراض کر جاتے ہیں پھر ہم اس قربانیوں سے اعراض کرنے لگتے ہیں ہم پھر اس دوسری دنیاوی مراعات کی طرف التفات کرنے لگتے ہیں آئیں اپنی محبت میں حقیقت کا رنگ پیدا کریں اگر میں نے محبت میں حقیقت کا رنگ پیدا کر لیا تو یہی محبت میرے اور آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی یہ بات ذہن میں رکھیں بعض دفعہ اعمال کا دروازہ کھل جاتا ہے لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا اعمال کا دروازہ کھل جاتا ہے لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا ابلیس پہ اعمال کا دروازہ کھلا اس پہ اعمال کا دروازہ کھلا تاؤس الملائکہ کا لقب پایا لیکن قبولیت کا دروازہ نہ کھلا اللہ نے کہہ دیا فخر منہا رجیم اسے مردود کر کے رکھ دیا بلم بن باورا جس میں پانچ سو سال بے ریا عبادت کی اعمال کا دروازہ کھلا لیکن قبولیت کا دروازہ نہ کھلا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا القلب اس کی مثال تو کتے کے مانند ہے اس لیے ہم اور آپ محبوب پیغمبر کی ناموس کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں لیکن رات کا آخری حصہ ہے رات کا آخری حصہ ہے جب اس نششت کے اختتام میں دعا ہو رب سے مانگے یا اللہ تو ہمارے آنے کو قبولیت بھی عطا فرما اللہ اسے پسندیدگی نصیب فرما تاکہ موت تک ہم اور آپ اس ختم نبوت کے کام کو اخلاص سے کرتے رہیں اور قرآن نے مجھے اور آپ کو اسی بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اگر عمل کا موقع مل جائے تو قبولیت کے لیے فکر مند رہا کریں آل عمران انی نظر تو فی بطنی یا اللہ جو پیٹ میں ہے تیرے لیے وقف کرتی ہوں فوراً کہہ دیا فتح منی اللہ تو اس سے قبولیت بھی عطا فرما دے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں اور تعمیر فرماتے ہوئے فوراً آپ نے یہ کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اللہ تو اس عمل کو ہماری طرف سے قبول بھی فرما لے اس لیے ہم اور آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں یہاں پہ ہیں یا اپنے اپنی جگہ پہ ختم نبوت کے کام کو اپنا مشن بنائیں لیکن اخلاص کے ساتھ قبولیت کی رب سے دعائیں مانگتے رہیں اگر میں قبولیت کے بارے میں فکر مند رہوں گا تو اللہ تعالیٰ یہی کام میرے اور آپ کے لیے نجات و شفاعت کا ذریعہ بنا دیں گے اس قبول مقبولیت کے لیے بنیادی طور پہ دو کام کرنے ہیں ہوں گے ایک تو یہ ہم اور آپ اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد و ذکر سے آباد رکھیں اس کے لیے ہم اپنی کنیا شریف کی وہ مرکزی روحانی مرکز حضرت مولانا صاحب زادہ خلیل احمد صاحب ان سے ہم ذکر سیکھیں اللہ کا نام سیکھیں اللہ کا تعلق سیکھیں ان سے تعلق اور ان کی صحبت میں بیٹھیں اور نیک صحبت کو حاصل کریں گے اہل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے ذکر و اذکار کی عادت ڈالیں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبولیت عطا فرمائے گا اور دوسری بات یہ کہ ختم نبوت کی اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اگر میں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اپنے رب کو یاد بھی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ محبوب پیغمبر کے ناموس کے لیے کام بھی کرتا رہا اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ رب مجھے اور آپ کو ایسی قبولیت عطا فرمائے گا کہ یہ کام اور نسبتیں اور آپ کے لیے دنیا میں بھی عزت عظمت کا ذریعہ بنے گی آخرت میں محبوب پیغمبر کی شفاعت کا ذریعہ بنے گی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارے پہ قبولیت کے دروازوں کو بھی کھول دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین